السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is the thirty fifth lecture in series of forty five lectures on digital logic design کیسے ہیں آپ چلا اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے شفٹ رجسٹر پہ بات کی تھی اور ایک بڑا کوئک ریویو لیا تھا ہم نے ڈفرنٹ شفٹ کے سیریل اور پیرل آج انشاءاللہ بات کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن دو امپلیمنٹیشن دیکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم امپلیمنٹیشن پہ بات کریں آئیے پرانے ٹاپکس کو ذرا ریویو کر لیں ہم نے رجسٹرز کو ڈیفائن کیا تھا کہ وہ انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں اور دوسرا جو کام ہے انفارمیشن کو شفٹ کرتے ہیں سو ڈفرنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس رجسٹرس ہیں جن کو ہم شفٹ رجسٹر کہیں گے اگر وہ انفارمیشن کو شفٹ کر سکتے ہیں سو سمپلسٹ فارم جو ہے serial in and serial out shift register one bit at a time enter ہوگی اور one bit at a time output ہوگی ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ جو serial input serial output registers ہیں شفٹ رجسٹر جو ہیں وہ شفٹ uh, جو انفارمیشن ہے وہ شفٹ لیفٹ کریں گے یا شفٹ رائٹ کریں گے سو بیسکلی دو قسم کے آپ کے پاس شفٹ رجسٹر ہیں شفٹ لیفٹ شفٹ رائٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے ہم نے شروع میں ایک شفٹ رجسٹر امپلیمنٹ کیا تھا جو کہ ہم نے جے کے فلپ فلوپس کی مدد سے کیا تھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ کوئی فلپ فلپلوپ یوز کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ ایک شفٹ رجسٹر بنا سکتے ہیں اور انفیکٹ ہم نے ایک ڈی فلپ فلپ کی مدد سے شفٹ رجسٹر بنایا تھا اس کو دیکھا تھا فور بیٹ رجسٹر نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کہ جو لیفٹ شفٹ رجسٹر ہے اور رائٹ right شفٹ رجسٹر ہے دونوں کا اگر اسٹرکچر دیکھیں اس کا سرکٹ ڈائگرام دیکھیں دونوں کا سملر ہے آپ نے سمپلی جو کنیکشن ہے وہ الٹے کر دینے ایک ڈائریکشن میں لیفٹ کرے گا اور اگر کنیکشن الٹے کر دیے تو رائٹ right ڈائریکشن میں شفٹ کرے گا ان پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک یونیورسل شفٹ رجسٹر کی بات کی تھی کہ اس میں ایک کنٹرول پن ہوگی جس سے آپ کنفیگر کر سکتے ہیں سرکٹ کو شفٹ لیفٹ کرنے کے لیے یا شفٹ رائٹ کرنے کے لیے تو اس کا ہم نے سرکٹ ڈایاگرام دیکھا تھا universal shift left shift right register کا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیریل ان پٹ اور parallel output register serial in time آپ انٹر کر رہے ہیں ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ اس کے بعد جو ہی سارا ڈیٹا جو ہے انفارمیشن جو ہے شفٹ رجسٹر میں انٹر ہو جائے گی آپ پیرل میں اس کو پڑھ سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں اگین ڈفرنٹ رجسٹر ہم نے سرکٹ ڈائگرام دیکھا تھا اور جو ایم ایس آئی چپ ہیں جو بنے بنائے آپ کو چپس اویلیبل ہیں ان کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں ایک تیسری ٹائپ کا جو رجسٹر ہے وہ ہے پیرل ان اور سیریل آؤٹ بیسکلی انفارمیشن جو ہے وہ پیرل میں آپ لوڈ کریں گے اور پھر کلاک ٹرانزیکشن پہ آپ سیریلی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں so one at a time وہ انفارمیشن اویلیبل ہو جائے گی اگین ان کا ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ جو ایم ایس آئی چپ ہیں وہ کیسے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں آخری جو شفٹ رجسٹر تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ پیرل ان اور پیرل آؤٹ شفٹ رجسٹر ہے یہ شفٹ آپریشن نہیں کرتا آپ نے جو پیرل ان پٹ ہے ادھر ڈیٹا اپلائی کیا ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا وہ انفارمیشن رجسٹر میں اسٹور ہوگی اور وہ پیرل آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہے اگین اس کی اب ڈفرنٹ ٹائپس ہیں ایک ہم نے شفٹ بیسکلی رجسٹر کی بات کی تھی جو پیرل ان ہے پیرل آؤٹ ہے پر ساتھ میں وہ سیریل ان پٹ کر سکتا ہے اور سیریل آؤٹ پٹ بھی کر سکتا ہے تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ یونیورسل رجسٹر ہے تو یہ چار پاسبلٹیز ہیں پیرل ان سے آپ ڈیٹا لوڈ کر دیں اور سیریل آؤٹ کر دیں یا سیریل ان سے ڈیٹا لوڈ کر دیں پیرل آؤٹ کر دیں یا پیرل ان سے لوڈ کریں اور پیرل آؤٹ کر دیں سو ڈفرنٹ کمبینیشن ہیں آپ کے پاس شفٹ آپریشن کے بعد ہم نے روٹیٹ آپریشن دیکھے تھے روٹیٹ آپریشن بیسکلی دو ٹائپ کے ہیں روٹیٹ لیفٹ یا روٹیٹ رائٹ روٹیٹ آپریشن جو ہیں کریں گے کیسے بیسکلی وہی serial input serial output جو شیفٹ رجسٹر ہے اس کو یوز کرنا ہے جو آؤٹ پٹ پن ہے اس کو آپ نے ان پٹ پن کے ساتھ کونیکٹ کر دینا ہے سو جو سیریل آؤٹ سے انفارمیشن آ رہی ہے وہ ان پٹ پہ اپلائی ہو رہی ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ جو فلپ فلوپ ہے اس انفارمیشن کو لچ کر دے گا سو آپ دو قسم کے شیفٹ رجسٹر یوز کر سکتے ہیں جو شیفٹ لیفٹ کرتا ہے یا شفٹ رائٹ کرتا ہے سو انفارمیشن جو بیسکلی ان شفٹ رجسٹر میں اسٹور ہوئی ہے اور وہ آؤٹ پٹ سے ان پٹ کی طرف واپس آ رہی ہے تو جو بھی پیٹرن ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوگا سو so اس آپریشن کو ہم کہتے ہیں کہ روٹیٹ آپریشن ہے اب اس روٹیٹ آپریشن سے اور ان شفٹ رجسٹر کی مدد سے ہم دو قسم کے کاؤنٹر بناتے ہیں جو کافی کامنلی ڈیجیٹل لاجک میں یوز ہوتے ہیں ایک کو ہم نے کہا تھا جانسن کاؤنٹر اور دوسرے کا نام تھا رنگ کاؤنٹر جانسن کاؤنٹر میں ہم نے بیسکلی یہ کیا تھا کہ لیٹ سپوز فور بٹ ہمارے پاس کاؤنٹر ہے جو لاسٹ کاؤنٹر ہے اس کا کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے اس کو ہم نے کونیکٹ کر دیا تھا پہلے والے فلپ فلپ کے ڈی ان پٹ کے ساتھ سو so بیسکلی جو لاسٹ فلپ فلپ کا کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ ہے وہ واپس ریسرکولیٹ ہو کے پہلے فلپ فلپ کے پاس آ رہا ہے اور کلاک ٹرانزیکشن میں وہ لچ ہو رہا ہے بیسکلی اس کا آپریشن کیا ہوگا جانسن کاؤنٹر کا انیشلی ہم اس کاؤنٹر کو ریسٹ کر دیں گے ساری زیرو ویلوز پہ جو ہی ہم ایک کلاک پلس اپلائی کریں گے یہ پیٹرن جو ہے رائٹ right کی طرف شفٹ ہوگا یا لیفٹ کی طرف شفٹ ہوگا اور پیٹرن چینج ہوتا رہے گا سو so, آپ کنٹینیوسلی دیکھیں گے کہ زیرو سے پیٹرن ونس پہ چینج ہو جاتا ہے سارے ونز آ جائیں گے اور پھر جب سارے ونز ہو جائیں گے اس کے بعد سارے زیروز آ جائیں گے سو so, یہ ڈفرنٹ پیٹرنس سرکولیٹ کریں گے اور جیسے ہم نے دیکھا تھا فور بیڈ جانسن کاؤنٹر جو ہے ایٹ یونیک پیٹرنس آپ کو دیتا ہے اس کے بعد رنگ کاؤنٹر کی بات کی تھی رنگ کاؤنٹر جو ہے وہ سملر ہے to the Johnson counter ring counter کا جو آخری فلپ فلوپ ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ جو ہے اس کو ہم نے پہلے فلپ فلوپ کے ڈی ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا سو بیسکلی ہم اس کاؤنٹر کو ریسٹ کر دیتے ہیں سچ دیٹ سارے جو فلپ فلوپس ہیں ان کے آؤٹ پٹ پہ زیرو آ جاتا ہے سوائے ایک کے سو so جو پہلا فلپ فلوپ ہے یا آخری فلپ فلوپ ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ ہم ون رکھتے ہیں جو ہی ہم کلاک پلس اپلائی کریں گے یہ پیٹرن جو ہے شفٹ کرے گا اور جو آؤٹ پٹ پہ انفارمیشن ہے وہ واپس ان پٹ پہ جائے گی اور پہلا فلپ فلپ جو ہے کو لچ کر دے گا سو so, اس کو آپ کنٹینیوسلی اگر پلسز دیں گے کلاک پلسز دیں گے آپ ایک پیٹرن دیکھیں گے جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہے سو so, ایک فور بٹ رنگ کاؤنٹر کے فور ڈفرنٹ پیٹرنس ہوں گے اس میں ون جو ہے وہ بیسکلی سرکولیٹ کر رہا ہوگا ایک ہم نے اس کی بات کی تھی کہ یوز کہاں کریں گے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات کی تھی کہ کاؤنٹرز کی مدد سے ہم ڈفرنٹ سرکٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سو ڈفرنٹ سرکٹس کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ ایک ڈی کوڈنگ لاجک لگایا تھا لیٹ سے اسٹیٹ تھری پہ ایک سرکٹ سلیکٹ ہوتا ہے سو اسٹیٹ تھری کیسے ریکگنائز کریں گے کمبنیشن سرکٹ لگائیں گے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ جو ہی تھری ہوگا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا سرکٹ کو سلیکٹ کر دے گا اس میں جو پرابلم ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی بیسکلی پروپیگیشن ڈیلے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے جو کاؤنٹر پراپرلی ایک سیکوینس سے کاؤنٹ کرے سو so, ادھر ایک غلطی ہو سکتی ہے رنگ کاؤنٹر کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک آؤٹ پٹ کسی ایک وقت میں صرف ایک ہی ون ہوگا باقی زیرو ہوں گے سو so, یہی جو چار پیٹ کا رنگ کاؤنٹر ہے تو چار ہی ونز ہیں جو باری باری آ رہے ہیں سو so, ان سے ڈائریکٹلی آپ ڈفرنٹ سرکٹس سلیکٹ کر سکتے آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں by looking at a serial to parallel converter ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جب انفارمیشن آپ ریموٹلی ٹرانسمٹ کرتے ہیں ایک اینڈ سے کسی دوسرے اینڈ پہ بھیجنی ہے تو اس کو پیرل انفارمیشن کو سیریز میں سیریل انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں اس کا ہم نے ایک بیسک سرکٹ دیکھا تھا کہ آپ کو ایک رجسٹر چاہیے جس میں انفارمیشن سٹور کر دیں گے اور اس کے بعد ایک ملٹی پلیکسر کونیکٹ کر دیں گے تو ملٹی پلیکسر جو ہے ایک بٹ اٹھائے گا رجسٹر میں سے اور اس کو ٹرانسمٹ کر دے گا اسی طرح دوسرے اینڈ پہ ہم نے ایک سرکٹ بنایا تھا ڈی ملٹی پلیکسر اور رجسٹر ڈی ملٹی پلیکسر کے ان پٹ پہ ایک ایک بٹ آئے گا اور اس کے آؤٹ پٹ پہ وہ ارینج ہوتا جائے گا رجسٹر میں اسٹور کرتا جائے گا سو so بیسکلی ایک کمبینیشن ہم نے یوز کرنی ہے رجسٹر اور ملٹی پلیکسر کی یا ڈی ملٹی پلیکسر رجسٹر کی اب ابھی جیسے ہم نے پڑھے تھے شفٹ رجسٹر ان سارے سرکٹس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں شفٹ رجسٹر سے جو ٹرانسمیٹر ہے جہاں ایک ایک ملٹی پلیکسر اور رجسٹر لگایا ہوا ہے اس کو ہم بیسکلی کس سے ریپلیس کریں گے ایک شفٹ رجسٹر ہے جو پیرل لوڈ ہو رہا ہے parallel in and serial out ہے اسی طرح جو آؤٹ پٹ پہ ہے جہاں سیریل انفارمیشن ریسیو ہو رہی ہے وہ کون سا رجسٹر ہوگا basically serial in and parallel out اس سے پہلے کہ ہم اس سرکٹ کو ڈسکس کریں آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سیریلی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا کیسے ہے بیسکلی سیریلی جب ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک کیریکٹر کی صورت میں ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے اے سنکونس ٹرانسمیشن میں دو قسم کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے سنکونس سنکونس اینڈ اے تو ہم جو ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اے سنکونس ٹرانسمیشن کی بیسکلی جو ڈیٹا ہے وہ 8 بٹ کی انفارمیشن ہوگی اس میں پیرٹی بٹ ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا سو ایٹ بٹ انفارمیشن ہوگی uh, اس کو بھیجنے سے پہلے ہم نے دوسرے اینڈ پہ ریسیور اینڈ پہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ 8 بٹ انفارمیشن آ رہی ہے اس کو اب کیسے پتا لگے گا نارمل کنڈیشن میں جو ٹرانسمیشن لائن ہے جس پہ ہم انفارمیشن ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہ لاجک ہائی پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے سو so, ریسیور اس لائن کو مانیٹر کر رہا ہے اگر لاجک ہائی پہ ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی جو ہی ہم ٹرانسمیٹر اینڈ سے اس ایٹ بٹ انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایٹ بٹ انفارمیشن سے پہلے ہم جو لائن کی اسٹیٹ ہے اس کو لو کر دیں گے لاجک لو کر دیں گے یہ کیسے ہوگی جو ایٹ بٹ انفارمیشن ہے اس کے شروع میں ہم ایک اسٹارٹ بٹ اپینڈ کر دیں گے اسٹارٹ بٹ کی جو لاجک لیول ہے وہ لو ہے اسی طرح جب ہم اسٹارٹ بٹ بھیجیں گے ریسیور ڈیٹیکٹ کر لے گا اس کے بعد وہ آٹھ بٹس جو آ رہی ہیں وہ ونز ہو سکتی ہیں زیروز ہو سکتی ہیں وہ پڑے گا اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو کیریکٹر ہے ایٹ بٹ کا یہ اینڈ ہو گیا ختم ہو گیا وہ کیسے بتائیں گے ہم نے جو لائن ہے ٹرانسمیشن لائن ہے اس کا لاجک واپس ہائی پے کرنا ہے سو ایٹ بٹ انفارمیشن کے بعد دو دو جو ہیں اسٹاپ بٹس ہم اپینڈ کرتے ہیں اسٹاپ بٹس کی لاجک لیول ہائی ہوتی ہے سو so بیسکلی ہر کریکٹر کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹارٹ بٹ چاہیے اور دو اسٹاپ بٹ چاہیے تو یہ ٹوٹل 11 بٹس کی انفارمیشن ہو جائے گی سو اس کے بعد اگر ہم نے دوسرا کیریکٹر بھیجنا ہے اگین 8 بٹ کا کیریکٹر ہوگا اس کے آگے ایک اسٹارٹ بٹ ہوگی اور اس کے بعد میں دو اسٹاپ بٹس ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کیریکٹر کا فارمیٹ اور اس کے بعد ہم سرکٹ پہ ڈسکشن کرتے ہیں ڈائگرام میں سیریل ڈیٹا فارمیٹ دکھایا گیا جو کہ 11 بٹ کا فارمیٹ ہے سب سے پہلے اسٹاپ بٹ ہے جو کہ ہمیشہ زیرو ہوگی اس کے بعد آٹھ ڈیٹا بٹس آ رہی ہیں جو کہ زیرو یا ون ہو سکتی ہیں اینڈ میں دو اسٹاپ بٹس ہوں گی جن دونوں کی لیول جو ہے لاجک ہائی ہے ون ہے اب ہم دیکھتے ہیں serial to parallel circuit serial to parallel circuit basically serial information receive کرے گا اس کو پیرل فارمیٹ میں اسٹور کرے گا جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا 11 بٹ فارمیٹ ہے سیریل انفارمیشن کا تو یہ جو سرکٹ ہے یہ پہلے جو ہے بٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اسٹارٹ بٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے سے ایک کاؤنٹر چلا دے گا کیونکہ ایٹ بٹ انفارمیشن آ رہی ہے سو جو کاؤنٹر پلس جنریٹ کرے گا جس کی مدد سے ہم uh, ایٹ جو ہی ایٹ بٹس کمپلیٹ ہوں گی کاؤنٹر ریسٹ ہو جائے گا جس کی مدد سے ہم انفارمیشن کو ایک اور رجسٹر میں لیچ کر دیں گے آئیے سرکٹ کو دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ڈائگرام میں ایک سیریل ٹو پیرل کنورٹر دکھایا گیا جو کہ ایک سیریل انفارمیشن ریسیو کرتا ہے اور اس کو پیرل فارمیٹ میں چینج کر رہا ہے اور اسٹور کرتا ہے سب سے اوپر رائٹ سائڈ پہ serial in parallel out register ہے جو کہ eight bit parallel out register ہے سیریل لائن سے سیریل انفارمیشن ریسیو کرتا ہے اور اس کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے ایز بٹ پیرل ڈیٹا جب ایٹ بٹ پیرل ڈیٹا اس میں پورا آ جاتا ہے وہ انفارمیشن شفٹ کر دیتا ہے ایک نیچے والے رجسٹر میں جو کہ parallel in parallel out register ہے لیفٹ سائڈ پہ ایک جے کے فلپ فلپ لگایا گیا ہے جو کہ نیگیٹولی ٹریگرڈ ہے اس کا جے ان پٹ ون پہ ہے کے ان پٹ زیرو پہ ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن آئے گی کیو آؤٹ پٹ اس کا ون ہو جائے گا بیسکلی جو ہی سیریل ڈیٹا انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اسٹارٹ بٹ جو ہے اس کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے یہ جے کے فلپ فلپ ٹریگر ہو جائے گا کیو آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا Q output clock generator کے انیبل ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو کلاک جنریٹر جو ہے کلاک پلس جنریٹ کرنا شروع کر دے گا کلاک آؤٹ پٹ جو ہے serial in parallel out register کے کلاک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا جو کلاک کا آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہے ایٹ بیٹ کاؤنٹر کے ساتھ ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ serial in parallel out register جو ہے وہ ایک سیریل ڈیٹا ان جو بٹ ہے اس کو اسٹور کر رہا ہے اور ساتھ میں ایٹ بٹ کاؤنٹر جو ہے وہ اپنا کاؤنٹ انکریمنٹ کر رہا ہے جو ہی ایٹ بٹ کاؤنٹر اپنے پوری اسٹیٹ دیٹ مینس آٹھ اسٹیٹس کاؤنٹ کر لیتا ہے اس کا ٹرمینل کاؤنٹ جو آؤٹ پٹ پین ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اینڈ گیٹ کی مدد سے جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو جائے گا جب بھی ایٹ بٹ کاؤنٹر اپنا ٹرمینل کاؤنٹ ریچ کر دیتا ہے اور نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہوگا جس کی وجہ سے ون شارٹ جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے آؤٹ پٹ جو اینڈ گیٹ کا ہے وہ ایک ان آؤٹ رجسٹر کے کلاک ان پٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے سو ون شارٹ جو ہی ٹریگر ہوا وہ جے کے فلپ فلپ جو اوپر دکھایا گیا اس کے آؤٹ پٹ کو زیرو کر دے گا جس کی وجہ سے کلاک جنریٹر ڈسیبل ہو گیا کیونکہ آٹھ بٹس انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے ریسیو کر لی ہیں اسی طرح ون شاٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایٹ بٹ کاؤنٹر کو بھی ریسٹ کر دیتا ہے جو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو کہ parallel in parallel out register کے کلاک اینڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لوڈ سگنل جو ہے اس رجسٹر کا وہ ایکٹیو کیا ہوا ہے گراؤنڈ سے کنیکٹ کیا ہوا ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا جو اس کے ڈیٹا ان پٹ پہ انفارمیشن ہے پیرل ڈیٹا ان پٹ پہ انفارمیشن ہے وہ لچ ہو جائے گی اور اویلیبل ہو جائے گی کیو زیرو سے لے کے کیو سیون آؤٹ پٹ پہ so that means serial information آئی اور آفٹر ایٹ کلاک سگنل وہ اسٹور ہو گئی اور اس کو ہم نے ultimately parallel and parallel out register میں اسٹور کر لیا جو کہ کیو زیرو کیو سیون پہ اویلیبل ہے ابھی ہم نے ایک سیریل ٹو پیرل کنورٹر دیکھا جس میں ہم نے دو رجسٹر یوز کیے ہیں ایک جو ہے serial in and parallel out ہے ایٹ بٹ رجسٹر ہے اور دوسرا جو ہے پیرل این اور parallel out again eight bit register ہے آئیے اب دیکھتے ہیں ایک دوسری اپلیکیشن کو ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی ہم نے ایک پرائیورٹی انکوڈر یوز کیا تھا جس کے ساتھ ہم نے ایک کی پیڈ کنیکٹ کر دیا تھا کی پیڈ کے ڈیجٹ سے زیرو سے نائن جو ہی کوئی نمبر آپ پریس کرتے ہیں اس کا کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ ایک پرائرٹی ان کوڈر کے ان پٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور پرائرٹی ان کوڈر کے آؤٹ پٹ پہ ایک نمبر ہمیں ملتا ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس نمبر کو جو آپ نے پریس کیا سو سمپل ان کوڈر سے آپ کی پیڈ کے ان پٹ کو انکوڈ کر سکتے ہیں بٹ یہ صرف کام کرے گا ڈیجٹ زیرو سے نائن تک جہاں آپ کے پاس ٹین ڈیجٹس ہوں اگر آپ کا کی بورڈ ہے جس میں بہت ساری کیز ہیں ان کو آپ کیسے انکوڈ کریں گے کی بورڈ آپ نے دیکھا ہے کافی ساری کیز ہوتی ہیں اس میں یہ سمپل پرائرٹی انکوڈر کام نہیں کرے گا ان سے ریگولرلی کی بورڈ کو اسکین کر رہا ہے جو کیز ہیں ان کو اسکین کرتا ہے بیسکلی اسکین کیسے کرتا ہے کیز کو ہم نے روز اینڈ کالمس کا ایک گریڈ بناتے ہیں اس میں ہم نے ارینج کر دیا سو ریگولرلی ہم ایک ایک رو کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور کالمس کو ادھر ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پین پریس ہوئی ہے کہ نہیں بیسکلی uh, کوئی کی پریس ہوئی ہے کہ نہیں اگر کوئی کی پریس ہوتی ہے سو وہ رو نمبر اور اس کا کورسپونڈنگ کالم نمبر ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور یہ ایک یونیک نمبر ہوگا یونیک رو نمبر ہوگا اور یونیک کالم نمبر ہوگا جس کی مدد سے ہم اس کی کو ڈیکوڈ کر لیتے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں اس کا سرکٹ اور ڈسکس کرتے ہیں یہ کام کیسے کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک کی بورڈ انکوڈر سرکٹ کو جو کہ 64 فور ڈفرنٹ کیز کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ڈیٹیکٹ کرتا ہے ڈائگرام میں سب سے اوپر لیفٹ سائڈ پہ 74HC195 دو شفٹ رجسٹر دکھائے گئے جن کو آپس میں کیسکیٹ کیا ہوا ہے اور ان کو کنفیگر کیا ہوا ہے ایز اے رنگ کاؤنٹر اگر آپ 74HC195 کے اوپر دیکھیں پہلے والے کے ادھر جو پیرل ڈیٹا انپٹس ہیں ان کو ہم نے پلس وی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے سو so, جو ہی اس کو لوڈ کریں گے اس میں one one one one value load ہو جائے گی دوسرا جو ہے رائٹ سائڈ پہ جو کاؤنٹر دکھایا گیا اس کے تین ڈیٹا انپٹ جو ہیں وہ ون پہ کنفیگر ہیں اور ایک جو انپٹ ہے اس کو گراؤنڈ کیا ہوا ہے زیرو پہ سو دیٹ مینس جو ہی لوڈ کریں گے دونوں کاؤنٹر کو پہلے والے میں چار ونز لوڈ ہو جائیں گے اور دوسرے والے کاؤنٹر میں تین ونز اور ایک زیرو لوڈ ہو جائے گا اب جیسا کہ سیکنڈ جو کاؤنٹر ہے اس کے آؤٹ پٹ کو دیکھیں اس کو ہم نے کونیکٹ کیا ہوا ہے پہلے والے کاؤنٹر کے جے اور کے بار انپٹ سے دیٹ مینس آؤٹ پٹ جو ہے سیکنڈ والے کاؤنٹر کا وہ روٹیٹ ہو کے پہلے والے کاؤنٹر کے ان پٹ پہ آ رہا ہے سو so, یہ رنگ کاؤنٹر کا جو پیٹرن ہے یہ روٹیٹ کرے گا آؤٹ پٹ پہ اگر دیکھیں پہلا والا جو کاؤنٹر ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ سارے ونز آئیں گے دوسرا والا جو کاؤنٹر ہے اس کے پہلے تین آؤٹ پٹ پہ ون ہوگا اور آخری پہ زیرو ہوگا ان دونوں کاؤنٹر کو ہم پہلے لوڈ کریں گے جو اوپر شفٹ اینڈ لوڈ سگنل دکھایا گیا اس کو لو کر دیں گے تو یہ انفارمیشن لوڈ کر دے گا ریسٹ ہو جائے گا اس کے بعد شفٹ آپریشن کرنے کے لیے ہم شفٹ لوڈ سگنل کو ایکٹیو ہائی کر دیں گے لاجک ہائی کر دیں گے uh, دونوں شفٹ uh, رجسٹر کے ساتھ جو کلاک کنیکٹڈ ہے وہ 5 کلو ہرٹس فریکوینسی پہ چل رہا ہے through NAND gate connect کیا ہوا ہے جو دوسرا جو ان پٹ ہے وہ انیشلی زیرو کیا ہوا ہے دیٹ مینس جو بھی کلاک سگنل ہے وہ اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہے اور شفٹ رجسٹر جو ہیں ہیں کام کر رہے رائٹ right سائڈ پہ ایک کی بورڈ دکھایا گیا جس کی 64 کیز ہیں سکسٹی فور کیز کو ایٹ روز اور ایٹ کالمس میں ارینج کیا گیا کالمس میں اگر آپ دیکھیں اوپر آٹھ رجسٹر لگائے گئے ہیں جن کا ایک اینڈ پلس فائیو وولٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر ان کالمس کو جو اسٹریٹ لائنس نیچے جا رہی ہیں یہ کونیکٹ ہیں ایک کالم ان کوڈر کے ان پٹ کے ساتھ جب کوئی کی پریس نہیں کی گی ان سارے کالمس پہ لاجک ہائی آ رہا ہے کالم ان کوڈر کے کیونکہ ان پٹس ایکٹیو لو ہیں their four column encoder کے آؤٹ پٹ پہ کوئی نمبر نہیں آئے گا لیٹ سپوز کہ آپ نے جو کاؤنٹر ہے اس کو انیشلائز کیا ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ one one one one one one one zero آ رہا ہے اگر سرکٹ ڈائگرام میں دیکھیں سب سے نیچے والی رو ہے وہ زیرو ہے باقی جتنے بھی روز ہیں وہ ون پہ ہیں اگر آپ سب سے نیچے والا بٹن جو ہے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ نیچے والی رو پہ جو کی ہے اس کو پریس کریں سو یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو لاسٹ رو ہے اس کو پہلے کالم کے ساتھ کونیکٹ کر دیا گیا جب آپ کی کو پریس کرتے ہیں سو جو کالم انکوڈر کا سب سے پہلا والا پٹ ہے وہ ہائی کی جگہ لو ہو گیا گراؤنڈ پوٹینشیل پہ آ گیا سو جو انکوڈر ہے اس کا تھری بٹ آؤٹ پٹ ہے ادھر ایک کوڈ آئے گا جو اس پرٹیکولر ان پٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اسی طرح جو رو انکوڈر ہے اس کے سارے آؤٹ پٹ لاجک ون پہ ہیں جو رائٹ والا آؤٹ پٹ ہے جو آخری والی رو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس پہ زیرو ہے سو so, اس کے آؤٹ پٹ پہ بھی ایک تھری بٹ کوڈ جنریٹ ہوگا جو کہ آخری والے پٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا سو بیسکلی اگر اس کے فنکشن کو دوبارہ دیکھیں ان کوڈرز پہ ایک کلاک سگنل اپلائی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو اس میں پیٹرن ہے جو رنگ کاؤنٹر بنایا ہوا ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے جو زیرو ہے وہ بار بار سرکولیٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے different rows one at a time select ہو رہی ہیں جو رو کی انفارمیشن ہے وہ row encoder decode کر رہا ہے ریدر ان کوڈ کر رہا ہے اور جو کالم کی انفارمیشن ہے وہ column encoder encode کر رہا ہے جو ہی کوئی کی پریس کی کورسپونڈنگ کالم ایکٹیویٹ ہو جائے گا جس کی کالم آؤٹ پٹ پہ انفارمیشن آ جائے گی رائٹ سائڈ پہ ایک نین گیٹ دکھایا گیا جو کہ سارے کالم ان پٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو ہی ان میں سے ایک کالم لائن زیرو ہوئی لاجک زیرو ہوئی نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ لاجک ون ہو جائے گا نین گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک ون شارٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, جو ہی کوئی کی پریس ہوئی کالم زیرو ہوا نین گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو گیا ون شارٹ ٹریگر ہو گیا ون شاٹ کا جو ایک آؤٹ پٹ ہے جو ہائی آؤٹ پٹ ہے وہ اوپر جو ہے کلاک سگنل کو ڈسیبل کر رہا ہے that means clock signal disable ہوگی شفٹ رجسٹر جو ہے وہ شفٹ پیٹرن کرنا بند کر دے گا ون شاٹ کا جو دوسرا آؤٹ پٹ ہے کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ ہے وہ ایک دوسرے ون شاٹ پہ جا رہا ہے جو اگین ٹریگر ہوگا اور اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ایک کی کوڈ رجسٹر جو ہے فور سکس بٹ رجسٹر ہے بیسکلی جس کے ان پٹس کو وہ اسٹور کر دیتا ہے پہلا جو ون شاٹ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے جو اوپر کلاک کو ڈسیبل کر رہا ہے بیسکلی یہ اس لیے ڈسیبل کیا جاتا ہے تاکہ جو کی کوڈ رجسٹر ہے وہ انفارمیشن کو اسٹور کر لے اگر کی جو کلاک ہے اس کو ڈسیبل نہ کیا جائے دین یہ انفارمیشن جو ہے کوئی اور نیکسٹ آ جائے گی کیونکہ رو جو ہے وہ انکریمنٹ ہو رہا ہے اور کالم بھی چینج ہو رہا ہے ابھی ہم نے کی بورڈ انکوڈر دیکھا جس میں ہم دو شفٹ رجسٹر یوز کر رہے ہیں جن کو ہم نے کیسکیٹ کیا ہوا اس میں ہم نے ایک رنگ کاؤنٹر کے طور پہ یوز کیا اس میں ایک ہم نے پیٹرن پروگرام کر دیا جو کہ روٹیٹ ہو رہا ہے اور باری باری ایک رو کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے ایکٹیویٹ کیسے ہو رہی ہر رو بیسکلی جو بھی رو ہم نے سلیکٹ کرنی ہے اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں باقی روز جو ہیں ون کر دیتے ہیں آئیے اب ایک نئے ٹاپک پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں بیسکلی پروگرام لاجک شروع میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پی ایل ڈیز کی بات کی تھی پی ایل ڈیز ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی کمبینیشن جو سرکٹ ہے وہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں پی ایل ڈیز میں اور ہم نے اس کا اسٹرکچر دیکھا تھا اس کے جو ہم نے آؤٹ پٹ سیلس تھے آل میکس جو تھے ان کو کنسیڈر کیا تھا بیسکلی جو پی ایل ڈیز تھے ان کی ارے ہوتی اینڈ گیٹ ارے ہے اور گیٹ ارے ہے آؤٹ پٹ جو ہے وہ آل میکس سرکٹ وہ کنٹرول کر رہا ہے اب ہم نے سیکوینشل سرکٹ اچھا خاصا ڈسکس کر لیا اب ہم بات کرتے ہیں P L D devices P L D devices میں سیکوینشل سرکٹ کیسے امپلیمنٹ کریں گے پی ایل ڈی ڈیوائسز میں سیکوینشل سرکٹ اسی طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں جیسے کمبینیشن سرکٹ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا بیسکلی پروگرام کریں گے پروگرامنگ اسٹیپس بھی تقریباً وہی ہوں گے جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں اس میں تھوڑے سے چینجز ہوں گے تھوڑی سی نئی چیز انٹروڈیوس کی جائے گی بیسکلی ہم نے بات شروع کرنی آل میک سے جیسے کہ آپ کو پہلے یاد ہو آل میک ہم نے کنسیڈر کیا تھا اس کو ہم کنفیگر کرتے ہیں ڈفرنٹ موڈز میں کمبینیشنل موڈ ہوتا ہے یا رجسٹرڈ موڈ ہوتا ہے so basically sequential circuit programming کے لیے ہم آل میک کو کنفیگر کر دیں گے رجسٹرڈ موڈ میں سو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو آل میک ہے یہ کیسے کام کرتا ہے سیکوینشل سرکٹس کی پروگرامنگ کے لیے آئیے دیکھتے ہیں آلمیک سرکٹ کو G A L twenty two V ten device کا جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا ایک ایکسٹریم لیفٹ پہ اور گیٹ دکھایا گیا جس کا ان پٹ جو ہے اینڈ ارے سے آ رہا ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے ایک ڈی فلپ فلوپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے نگلیکٹ کر دیا تھا کیونکہ ہم کمبینیشن سرکٹس ڈسکس کر رہے تھے نیچے one to two multiplexer ہے اور رائٹ right سائڈ پہ ایک one to four multiplexer ہے one to four multiplexer کے آف کورس چار پٹس ہیں دو انپٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آرگیٹ آرگیٹ سے آ رہے ہیں ایک ہے اور ایک نان ان پٹ ہے دوسرے جو دو ہیں one to four multiplexer کے وہ ڈی فلپ سے آ رہے ہیں جیسا کہ ایک انپٹ کیو آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا جو ملٹی پلیکسر کا پٹ ہے وہ کیو بار آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ملٹی پلیکسر کا ایک آؤٹ پٹ ہے جو ایک ٹرائی اسٹیٹ بفر میں جا رہا ہے ٹرائی اسٹیٹ بفر جو ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں گے یا ڈی سلیکٹ کریں گے تھرو اے کنٹرول پین جو کہ اینڈ گیٹ سے آ رہی ہے سو بیسکلی اینڈ گیٹ میں کوئی لاجک پروگرام کریں گے جو اس ٹرائی اسٹیٹ بفر کو کنٹرول کرے گا ٹرائی اسٹیٹ بفر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک آؤٹ پٹ پین پہ بھی اویلیبل ہے اور اس سے ایک فیڈ بیک بھی ہو رہا ہے جو کہ uh, جیسا کہ دکھایا گیا ہے ڈائگرام میں one to two multiplexer کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ڈی فلپ فلپ کا جو کیو بار آؤٹ پٹ ہے وہ بھی one two two multiplexer کے ایک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ملٹی پلیکسر کے دونوں میں سے ایک ان پٹ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں basically S one select input سے ملٹی پلیکسر آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم نے فیڈ بیک کیا ہوا to the AND array through a buffer last time جب ہم کمبینیشنل سرکٹس کو ڈسکس کر رہے تھے تو آل میک کا one to four multiplexer جو ہے اس کو ہم نے موڈ میں کنفیگر کیا تھا دیٹ مینس جو جو تیسرا ان ان پٹ پٹ ہے ہے اور دوسرا ملٹی پلیکسر کا اس کو ہم یوز کر رہے تھے جب ہم آل میک کو سیکوینشل سرکٹس کے لیے پروگرام کریں گے یا کنفیگر کریں گے تو اس کو ہم رجسٹرڈ موڈ میں کنفیگر کرتے ہیں رجسٹرڈ موڈ میں basically one to four multiplexer کا input one and zero use کر رہے ہیں جو کہ ڈی فلوپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ان تھری اور ٹو کو ہم یوز نہیں کرتے جیسے کہ سرکٹ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے ڈی فلپ فلپ کا جو ان پٹ ہے وہ اینڈ گیٹ اور اور گیٹ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے ان پٹ پہ کلاک سگنل ادھر نہیں دکھایا گیا ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ انفارمیشن جو ہے ڈی ان پٹ سے کیو آؤٹ پٹ پہ ٹرانسفر ہو جائے گی اس ڈی فلپ فلپ کے asynchronous set and clear inputs بھی ہیں جو کہ ادھر نہیں دکھائے گئے اب اس کو ذرا ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سیکوینشل سرکٹ کیسے بنتا ہے سیکوینشل سرکٹ میں دو امپورٹنٹ چیزیں ایک کمبینیشنل پارٹ ہے اور ایک میموری ایلیمنٹ ہے میموری ایلیمنٹ جو ہے یہ فلپ فلپ امپلیمنٹ کر رہا ہے اور جو کمبینیشنل پارٹ ہے وہ اینڈ گیٹ ارے اور گیٹ ارے امپلیمنٹ کر رہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا سیکوینشل سرکٹ میں فلپ فلاپ کے ان پٹ پہ ایکسائٹیشن ان پٹس آتے ہیں جو کہ اینڈ گیٹ ارے اور اور گیٹ ارے پرووائڈ کر رہا ہے اور یہ جو ایکسائٹیشن ان پٹس ہیں یہ بیسکلی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پرزینٹ اسٹیٹ اور external input so external input جو ہے وہ ہم اینڈ گیٹ ارے پہ اپلائی کریں گے اور جو ایکسائٹیشن جو پرزینٹ اسٹیٹ ویریبلس ہیں وہ ہمیں کیو بار سے مل رہے ہیں جو کہ one to two multiplexer کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو ایس ون کو ہم کنفیگر کر دیں گے سلیکٹ ان پٹ کو کنفیگر کر دیں گے to select input zero so جو اینڈ گیٹ ارے کے ان پٹ پہ ہمیں کیو بار کی انفارمیشن آ رہی ہے جو کہ پرزینٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اسی طرح اگر آپ آؤٹ پٹ پہ دیکھیں ملٹی پلیکسر کا one to four multiplexer اس کا جو آؤٹ پٹ ہے اس میں یا تو ہمیں کیو انفارمیشن ملے گی یا کیو بار انفارمیشن ملے گی جو کہ ٹرائی اسٹیٹ بفر سے ہوتے ہوئے آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گی سو so, اگر کیو انفارمیشن کو سلیکٹ کیا ہے ٹرائی اسٹیٹ بفر کیونکہ اس کو انورٹ کر دیتا ہے آؤٹ پٹ پین پہ کیو بار انفارمیشن ملے گی اسی طرح اگر کیو بار ان پٹ کو سلیکٹ کیا جو کہ one to four multiplexer کا ان پٹ زیرو ہے آؤٹ پٹ پہ ہمیں of course Q bar information ملے گی ٹرائی اسٹیٹ بفر اس کو اگین انورٹ کر کے کیو انفارمیشن پرووائڈ کر دے گا اگر اس کو ہم نے کنفیگر کرنا ہے ایز اے مور مشین تو جو ٹرائی اسٹیٹ بفر کا سلیکٹ ان پٹ ہے اس کو پرمانٹلی ایکٹیو کر دیں گے that means external input پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا سو so, جو بھی ڈی فلپ فلوپ کی پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی وہ ہمیں آؤٹ پٹ پہ مل جائے گی اگر میلی مشین امپلیمنٹ کرنی ہے میلی مشین میں جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آؤٹ پٹ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے present state of the flip flop and external input so tri state buffer جو ہے اس کے سلیکٹ ان پٹ کو پرمانٹلی ہائی نہیں کریں گے بیسکلی جو اینڈ گیٹ میں انفارمیشن پروگرام کی ہوئے اس سے یہ کنٹرول ہوگا اینڈ گیٹ میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ بیسکلی ایکسٹرنل ان پٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے سو آؤٹ پٹ جو ہے وہ بیسکلی جنریٹ ہوگا external input information and current state of the flip flop جو کہ کیو یا کیو بار پہ اویلیبل ہے ابھی ہم نے آل میک کے سرکٹ کو دیکھا بیسکلی ہم نے اس کو کنفیگر کر دینا ہے رجسٹرڈ موڈ میں رجسٹرڈ موڈ میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا آپ اس لیے کنفیگر کریں گے کیونکہ آپ نے اس کو پروگرام کرنا ہے as a sequential circuit so یہ تو ہوگی ہارڈ ویئر کی ڈیٹیل اب جو پروگرامنگ میں آپ نے کچھ انسٹرکشنز دینی ہے جو اس کو کنفیگر کریں گی سیکوینشل سرکٹ کے لیے اس میں بیسکلی امپورٹنٹ انفارمیشن کیا ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو آؤٹ پٹس ہیں وہ کمبینیشنل آؤٹ پٹس نہیں ہیں وہ سیکوینشل آؤٹ پٹس ہیں اسی طرح آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ جو انفارمیشن لت سے آپ کوئی کاؤنٹر ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک شفٹ رجسٹر ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور سیکوینشل مشین ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ انفارمیشن ان پٹ فائل میں انٹر کیسے کریں گے تو اگر آپ کو یاد ہو کمبینیشن سرکٹ کے لیے ہم نے دو طریقے پڑھے تھے یا تو ایک ٹوٹ ٹیبل سے آپ انپٹ کر سکتے ہیں یا اکویشن کی فارم میں کر سکتے ہیں ادھر ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹ ٹیبل سے بھی آپ سیکوینشل مشین کی انفارمیشن آپ بتا سکتے ہیں یا اکویشن بولین اکویژ کے طور پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ایک تیسرا طریقہ ہے اسٹیٹ ڈایاگرام کے تھرو سو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ میں کیا چینجز کرنے پڑیں گے سیکوینشل سرکٹ کی پروگرامنگ کے لیے سیکوینشل سرکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ ایک از ٹائپ اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں جو کہ آپ ان پٹ فائل میں جہاں پن ڈیکلوریشن کرتے ہیں ادھر یوز ہو رہی ہوتی ہے جیسا کہ ادھر دکھایا گیا X pin twenty two is type register لکھا ہوا سو یہ بتا رہی ہے کہ ایکس جو ہے یہ آؤٹ پٹ ہے اور یہ پین ٹوینٹی ٹو پہ اویلیبل ہے ایکس بیسکلی ایک آؤٹ پٹ ویریبل ہے اس ٹائپ اس کی ٹائپ ڈیفائن کی ہوئی ہے رجسٹرڈ دیٹ مینس یہ جو آؤٹ پٹ ہے یہ ایک سیکوینشل سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے اس کے نیچے ہم نے ایک اور اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی Y pin 23 three is type C O M basically یہ بتا رہا ہے کہ وائی جو آؤٹ پٹ ہے پن 23 تھری پہ اویلیبل ہے اور اس کی ٹائپ جو ہے یہ ہے combinational circuit C O M بتا رہی ہے combinational circuit so output is combinational type next ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رجسٹرڈ ٹائپ آؤٹ پٹ ہے جو کہ سیکوینشل سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم ایکٹیو ہائی بھی بنا سکتے ہیں اور ایکٹیو لو بھی بنا سکتے ہیں وہ کیسے ہم بنائیں گے basically again input file میں جہاں پن ڈیکلریشن ہے ادھر ہم ڈیفائن کریں گے سو so, پہلی اگزامپل ہے X pin twenty two is type register dot buffer so یہ بتا رہا ہے کہ ایکس جو ہے وہ سیکوینشل آؤٹ پٹ ہے جو کہ پین ٹوینٹی ٹو پہ اویلیبل ہے اس کی ٹائپ رجسٹر ہے جو کہ اس کو ایک سیکوینشل سرکٹ کا آؤٹ پٹ بتا رہا ہے اور بفر بتا رہا ہے کہ یہ ایکٹیو ہائی ہے نیچے اگر دیکھیں لکھا ہوا ہے Z pin 20 is type register dot invert so again z is an output جو کہ pin 20 پہ available ہے اس کی ٹائپ رجسٹرڈ ہے دیٹ مینس سیکوینشل سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے اور یہ ایکٹیو لو سگنل ہے انورٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایکٹیو لو سیکوینشل سرکٹ کے جو آپریٹر ہیں وہ بھی سلائکٹلی ڈفرنٹ ہیں سو سیکوینشل سرکٹ کے لیے جو آپریٹر ہم اسائنمنٹ آپریٹر جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہے colon equals to colon greater than sign نیچے ایگزامپل میں جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے X colon equals to D basically یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ X will be assign the value D on a clock transaction اور جب تک نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن نہیں ہوتا یہ ویلو اسائن رہے گی اس سے نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے Y equals to D basically یہ کمبینیشنل سرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے that means Y is equal to D جب بھی ہم سیکوینشل سرکٹ کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جہاں ہم اسائنمنٹ یوز کریں that means X colon equals to D جس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکس جو ہے it would be assign assign the state state of D on a clock transaction کیسے یہ ہو رہی ہے تو ایک اور اسٹیٹ ہم اسٹیٹمنٹ uh, ایڈ کرنی پڑے گی جہاں ہم ڈاٹ کلاک یوز کر رہے ہیں سو بیسکلی نیچے جو ڈائگرام میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی X dot clock is equal to clock یہ بتا رہی ہے کہ ایکس ویریبل پہ جو انفارمیشن ہے اسی وقت لیچ ہوگی جب کلاک سگنل آئے گا ابھی ہم نے کچھ اسٹیٹمنٹس دیکھی جو ہم ان پٹ فائل میں پروگرام کرتے ہیں جس سے ہم پی ایل ڈی کو جو آل میک ہے اس کو کنفیگر کر دیتے ہیں رجسٹرڈ موڈ میں آف کورس رجسٹرڈ موڈ جو ہے اس میں ہم بیسکلی یوز کر رہے ہیں فار سیکوینشل پروگرامنگ سو جو اسٹیٹمنٹس ہیں ہم نے دیکھی از ٹائپ ہے اس میں رجسٹرڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یوز کی پھر بفر اسٹیٹمنٹ یوز کی اور انورٹ اسٹیٹمنٹ یوز کی یہ آئندہ بھی ہم یوز کریں گے اور مزید اسٹیٹمنٹس آئیں گی آئیے اس سارے کو ہم ذرا سمرائز کرتے ہیں with the help of an example ہم چار ڈفرنٹ ایگزامپل دیکھیں گے جن میں ہم ڈفرنٹ سرکٹس جو ہیں سیکوینشل سرکٹس ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے تو پہلا جو سرکٹ ہے وہ بیسکلی ہے eight bit register with inverted output ابھی تک جو ہم رجسٹر ہم نے بات کی تھی ان آؤٹ جو بھی انفارمیشن ہے پیرل میں وہ اسٹور ہو جائے گی اور وہ انفارمیشن آؤٹ پٹ پہ آئے گی اس ایگزامپل میں ہم نے اس رجسٹر کو تھوڑا سا چینج کیا ہے پیرل انفارمیشن لوڈ کرے گا جو آؤٹ پٹ ہے اس پہ انورٹیڈ انفارمیشن آئے گی بیسکلی رجسٹر کا جو کیو بار آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں سو so, آئیے دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ کیسے ہوگی ان پٹ فائل میں ہم کیا لکھیں گے اور آل میک کے سرکٹ کو دیکھتے ہیں کہ کون سی پنز ایز ان پٹ کام کریں گی اور کون سی پنز ایز آؤٹ پٹ کام کریں گی ڈائگرام میں ایک ان پٹ فائل دکھائی گئی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں to implement an eight bit DFF based register with inverted output show میں پن ڈیکوریشن کی گئی ہیں جن میں پنس ڈیفائن کی گئی ہیں clock D zero input D one input D two D three D four D five D six D seven یہ ڈی زیرو سے ڈی سیون جو ہے یہ پیرل ان پٹس ہیں جن پہ ہم ڈیٹا اپلائی کر رہے ہیں کلاک جو سگنل ہے بیسکلی ادھر ہم کلاک سگنل اپلائی کریں گے جس کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے فلپ فلپ جو ہے وہ انفارمیشن اسٹور کرے گا یہ جو ویریبلس ہیں یہ کن پن پہ اویلیبل ہیں بیسکلی یہ پنز ون سے لے کے نائن تک اویلیبل ہیں so, کلاک جو ہے وہ پین ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون تک جو eight input data lines ہیں وہ پین ٹو سے لے کے پین نائن پہ اویلیبل ہیں نیچے والی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہیں کن پینس پہ اویلیبل ہیں اب یہ کیونکہ جو آؤٹ پٹس ہیں یہ سیکوینشل سرکٹ کی ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے اس ٹائپ والی اسٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے so Q zero Q one Q two Q three Q four Q five Q six and Q seven available ہیں output pins twenty two twenty one twenty nineteen eighteen seventeen sixteen and fifteen اس کے ساتھ ہم نے اس type register invert so basically Q zero سے کیو سیون جو آؤٹ پٹس ہیں یہ ایک سیکوینشل سرکٹ کے آؤٹ پٹس ہیں اور یہ انورٹڈ آؤٹ پٹس ہیں اس لیے رجسٹر ڈاٹ انورٹ لکھا ہوا اس کے نیچے ہم نے جو اکویژن ہے وہ بتانی ہے کہ کیو زیرو سے لے کے کیو سیون آؤٹ پٹ ہے وہ کب چینج ہوگا اور کس کی وجہ سے چینج ہوگا سو ڈیکوریشن جو ہیں بریکٹ میں Q zero comma Q one comma Q two Q three Q four Q five Q six Q seven this is equal to assignment statement basically use کیے سو کالن اکولس ٹو اس کے بعد بیکٹ میں ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون تک سو ہم ادھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیو ناٹ سے لے کے کیو سیون کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بیسکلی اس کو اسائن ہو جائے گی ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون تک ان پٹس کلاک ٹرانزیکشن پہ اس کے نیچے ہم نے ڈاٹ کلاک والی اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے so Q zero Q one Q two سے لے کے Q seven dot clock is equal to clock so basically Q output change ہوں گے اس میں ڈی زیرو ڈی سیون جو انفارمیشن وہ اسائن ہوگی کلاک ٹرانزیکشن پہ جیسا کہ آل میک میں دیکھا جو ڈی فلپ فلاپ ہے اس کا پازیٹو ایچ ٹریگر کلاک ہے دوسرا جو طریقہ ہے لاجیکل ڈیکوریشن کا لکھنے کا وہ پہلے جو ہم نے سیٹ یوز کیا تھا اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ ادھر دکھایا گیا Q zero colon equals to D zero اس کے نیچے Q zero dot clock is equal to clock so یہ انڈیویجلی ہر آؤٹ پٹ کو اسائن کر رہا ہے سو so, پہلے آؤٹ پٹ کو جو کہ کیو زیرو ہے اس کو ہم نے ڈی زیرو اسائن کر دیا یہ کب اسائن ہوگا جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگا اسی طرح کیو ون کو کیو ون جو آؤٹ پٹ ہے اس کو input D one assign ہو جائے گا کلاک ٹرانزیکشن پہ سو so, اس کو ہم کیسے لکھیں گے Q one colon equals to D one اور اس کے نیچے اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوگی Q one dot clock is equal to clock اسی طرح آخری اگر آؤٹ پٹ دیکھیں Q seven is equal to assignment جو ہے کالن اکول ٹو والا آپریٹر یوز کیا ہے D seven so basically output Q seven پہ input D seven assign ہو جائے گا کب ہوگا جب کلاک ٹرانزیکشن ہوگی سو کلاک ٹرانزیکشن پہ اسائن کرنے کے لیے نیچے ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوگی Q seven dot clock is equal to clock آئیے دیکھتے ہیں اب یہ ایٹ پٹ جو رجسٹر ہے ود انورٹیڈ آؤٹ پٹ یہ جو گیل ڈیوائس ہے اس پہ کیسے امپلیمنٹ ہوا ہے so, جیسے کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ان پٹ سائڈ پہ سب سے پہلی جو پن ہے اس کو ایز کلاک سگنل ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ڈی زیرو ان پٹ ہے اس کے نیچے ڈی ون پھر ڈی ٹو پھر D three D four D five D six and D seven جو تین نیچے والے ان پٹس ہیں ان کو ہم یوز نہیں کر رہے آؤٹ پٹ پہ اگر آپ دیکھیں ان میں سے ہم ایٹ آل میکس یوز کر رہے ہیں ہر آل میک جو ہے ایک آؤٹ پٹ کو ریپرزینٹ کرے گا سو سب سے اوپر والا آل میک جو ہے اس کو یوز نہیں کر رہے اس سے نیچے والا جو ہے وہ اس کے آؤٹ پٹ پہ کیو زیرو بار آ رہا ہے سو اسی طرح اس کے نیچے والا جو ہے کیو ون بار پھر کیو ٹو بار کیو تھری بار سے لے کے کیو سیون بار تک سو ایٹ ان پٹس ہیں اور ایٹ آؤٹ پٹس ہیں یہ جو گیل ڈیوائس ہے یہ کنفیگر ہو جائے گی جب یہ ان پٹ فائل کو ہم کمپائل کریں گے ابھی ہم نے ایک دیکھا ایٹ بٹ رجسٹر جس کے آؤٹ پٹ ہیں وہ انورٹیڈ ہیں اس کی ہم نے ایک انپٹ فائل دیکھی اس میں دیکھا کہ کس قسم کے ایکسپریشنس لکھے جائیں گے اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ آل میک جو ہے بیسکلی جو گیل ہے اس کو کیسے پروگرام کیا کون سی پینس جو ان پٹس کے لیے یوز ہو رہی ہیں اور کون سی پینس جو ہیں آؤٹ پٹ کے لیے یوز ہو رہی ہیں آئیے اب ایک دوسرے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں ہم بیسکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک سیریل ان پٹ اور parallel output shift register so serially in data ہوگا اور پیرل پہ ہمیں انفارمیشن اویلیبل ہوگی یہ ایٹ بٹ آؤٹ پٹ دے گا اگین اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمبینیشن لاجک ہے سمپل گیٹس جو ہیں اور فلپ فلپ کی مدد سے یہ سرکٹ کیسے بنے گا شفٹ رجسٹر کیسے بنے گا اس کے بعد ہم اس کی ان پٹ فائل دیکھیں گے اور اس میں انفارمیشن دیکھیں گے کہ کس قسم کی ہم نے اسٹیٹمنٹس ڈکلیئر کی ہوئی کس قسم کی اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں پہلے سرکٹ اور اس کے بعد ان پٹ فائل کے کانٹینٹس ڈائگرام میں ایک eight bit serial out shift register دکھایا گیا جو کہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے اس میں سارا کمپلیٹ سرکٹ نہیں دکھایا گیا صرف پہلے دو فلپ فلوپس دکھائے گئے اور آخری فلپ فلوپ دکھایا گیا سو so, پہلا جو فلپ فلوپ ہے فلپ فلوپ ون اس کا ڈی انپٹ جو ہے وہ اس کو کنیکٹ کیا ہے ہم نے ایک اینڈ گیٹ کے ساتھ اینڈ گیٹ کے دو انپٹس ہیں ایک جو ان پٹ ہے ان انپٹ جو ہے ادھر ہم سیریل ڈیٹا اپلائی کرتے ہیں اور دوسرا جو ان پٹ ہے اس کو ہم انیبل یا ڈس ایبل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں سو انیبل پن اگر زیرو ہو جائے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا جو مرضی ڈیٹا ہو دوسرے دوسرے انپٹ پہ آؤٹ پٹ زیرو ہی رہے گا سو دیٹ مینس یہ شفٹ رجسٹر میں زیرو ویلوز شفٹ ہوتی رہیں گی اگر آپ نے ان انپٹ کو شفٹ ان کرنا ہے سو انیبل ان پٹ کو ون کرنا ہوگا کلاکس آف کورس سارے فلپ کی ٹھیک کنیکٹڈ ہیں اور ایکٹیو ہائی ہیں پوزیٹو ٹرانزیشن پہ ڈی ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ریسپیکٹو کیو آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی کیونکہ یہ serial in parallel out register ہے سو ہمارے پاس آٹھ آؤٹ پٹس ہیں کیو زیرو سے لے کے کیو سیون تک اس میں ایک ایڈیشنل چیز دکھائی گئی ہے جو کہ اس پورے شفٹ رجسٹر کو کلیئر کر دیتا ہے یا ریسٹ کر دیتا ہے سو نیچے کلیئر پٹ ہے جو کہ ایک ناٹ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ناٹ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے کلیئر اے سنکونس انپوٹ جو ہیں آٹھ جو فلپ فلوپس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بیسکلی کلیئر کو جو انورٹر کے ساتھ اس لیے کنیکٹ کیا کیونکہ آل میک میں اگر آپ دیکھیں جو ڈی فلپ فلوپ ہے اس کے اے سنکونس سیٹ انپٹ اور کلیئر پٹ ایکٹیو ہائی ہیں نارملی ایکٹیو لو ہوتے ہیں آل میک میں ایکٹیو ہائی ہیں اب یہی جو ہم نے 8 bit serial in out shift register دیکھا جو کہ ہم نے ایک فلپ گیٹ کی مدد سے اور گیٹس کی مدد سے بنایا تھا اسی کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں using a GAL device so اس کی جو ان پٹ فائل ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے ڈکلریشن کی ہوئی ہیں سو so, جیسا کہ دکھایا گیا سب سے اوپر ماڈیول ہم نے ڈیفائن کیا ہے اس کا ایک نام دے دیا ہے رائٹ بٹ شفٹ رجسٹر نیچے ٹائٹل ہے 8 bit shift register in GAL two V ten device پھر ڈیوائس ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ کون سی ڈیوائس ہم یوز کر رہے ہیں سو رجسٹر جنرل ایک نام دے دیا کہ یہ رجسٹر ڈیوائس ہے ڈیوائس جو ہے ایک پری ڈیفائن کی ورڈ ہے اور اس کے بعد P twenty two ten P جو ہے اسی گیل ڈیوائس کو GAL twenty two V ten کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کے بعد پن ڈیکلس ہیں ہمارے پاس ڈفرنٹ ان پٹ سگنلس ہیں ڈفرنٹ آؤٹ پٹ سگنلس ہیں سو so, پہلے ہم نے ڈیفائن کیا ہے کلاک اور کلیئر کو سو so, کلاک جو ہے پن ون پہ اپلائی ہوگی اور کلیئر جو ہے پین ٹو پہ اپلائی ہوگی اسی طرح جو اینڈ گیٹ کے دو انپٹس ہیں ڈیٹا پٹ اور انیبل پٹ وہ اویلیبل ہیں پینس تھری اینڈ فور پہ جو شفٹ رجسٹر کے آؤٹ پٹس ہیں Q zero Q one Q two Q three Q four Q five Q six and Q seven وہ output pins sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two اور ٹوینٹی تھری پہ اویلیبل ہیں کیو سیون جو آؤٹ پٹس ہیں کیونکہ یہ سیکوینشل سرکٹ کے آؤٹ پٹس ہیں فلپ فلوپس کے آؤٹ پٹس ہیں تو ہم نے اس ٹائپ اسٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے اور ساتھ میں بتا دینا ہے کہ register dot buffer that means یہ جو آؤٹ پٹس ہیں یہ پوزیٹو یا ایکٹیو ہائی آؤٹ پٹس ہیں اس کے بعد اکویشن ڈیفائن کرنی ہے جو کہ اس سارے فلپ فلوپ کے آپریشن کو ڈیفائن کرتی ہیں سو so, سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹ از کیو زیرو اس کو اسائن کیا ہم نے ڈیٹا اینڈ سو سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے Q zero assign data and enable diagram میں دیکھیں کیو زیرو جو ہے اسٹیٹ وہ کیا ہوگی وہ بیسکلی ہوگی جو بھی ڈیٹا ان پٹ پہ انفارمیشن ہے اور انیبل ان پٹ پہ انفارمیشن ہے ان دونوں کا اینڈ ہوگا سو so, یہ کب کیو ناٹ چینج ہوگا جب کلاک ٹرانزیکشن ہوگا اسی طرح نیچے جو ہے وہ آؤٹ پٹ کیو ون سے لے کے کیو سیون کے لیے اسائنمنٹ کی گئی ہے سو ہم ڈیفائن یہ کیا ہے کہ کیو ون جو ہے وہ کیو زیرو جو اسٹیٹ ہے وہ اڈاپٹ کر لے گا کلاک ٹرانزیکشن پہ اسی طرح کیو ٹو میں جو انفارمیشن ہے وہ کیو ون کی ہوگی کلاک ٹرانزیکشن پہ آخری جو ہے کیو سیون آؤٹ پٹ وہ بیسکلی جو بھی کیو سکس آؤٹ پٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا کلاک ٹرانزیکشن پہ اب یہ کیونکہ ایک سیکوینشل سرکٹ کے آؤٹ پٹس ہیں کلاک ٹرانزیکشن پہ اسٹیٹ چینج کر رہے ہیں تو نیچے جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈاٹ کلاک وہ ہمیں ڈیفائن کرنی ہوگی سو so, نیچے جو اسٹیٹمنٹ ہے Q zero Q one Q two Q three Q four Q five Q six and Q seven with in square brackets dot clock is equal to clock یہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ یہ آؤٹ پٹ جو ہیں کلاک پہ ٹریگر ہوں گے یا نئی اسٹیٹ کو اڈاپٹ کریں گے سب سے نیچے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ Q zero Q one Q two Q three Q four Q five Q six Q seven bracket میں dot A R is equal to explanation mark clear A R جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اے سنکونس ریسٹ ان پٹ کیونکہ یہ آٹھ کے آٹھ جو فلپ فلپس ہیں ان کو ہم ریسٹ کر رہے ہیں اے سنکونسلی سو اے آر ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے equals to explanation mark clear ہم اس لیے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جو کلیئر ان پٹ ہے اس کو انورٹ کیا ہے اور وہ ہم نے اے سنکونس ریسٹ ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے یہ جو چار اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کمپلیٹ آپریشن جو ہے serial in parallel out shift register کا آپریشن اس کو ڈیفائن کر رہی ہیں اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ ویکٹر ڈیفائن کرنا ہے جو کہ اس سرکٹ کو ٹیسٹ کرے گا سو ٹیسٹ ویکٹر میں پہلے بریکٹ میں آ رہا ہے کلاک کلیئر ڈیٹا اور انیبل یہ چار ان پٹس ہیں اور آؤٹ پٹ جو ہیں وہ بیسکلی ہیں Q zero Q one Q two Q three Q four Q five Q six and Q seven so ہم نے چار ان پٹ کمبینیشن وہ ڈیفائن کرنے ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹس ڈیفائن کرنے ہیں جو کہ ہم ٹیسٹ کریں گے سو so, سب سے پہلے لائن میں کلاک کے نیچے ہم نے ایکس لکھا ہوا ہے کلیئر کے نیچے زیرو لکھا ہوا ہے ڈیٹا کے نیچے ایکس لکھا ہوا ہے اور انیبل کے نیچے بھی ایکس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس جو ہے ڈونٹ کیئر ہے اگر کلیئر زیرو ہو تو کلاک کچھ جو مرضی ہو ڈیٹا بھی جو مرضی ہو انیبل بھی جو مرضی ہو آؤٹ پٹ پہ زیرو آنا چاہیے کیونکہ ہم نے اے سنگنس ریسٹ پٹ کو ایکٹیویٹ کیا ہوا سیکنڈ رو کو اگر آپ دیکھیں کلاک میں سی لکھا ہوا ود ان ٹو ڈاٹس اس کے بعد کلیئر کے نیچے ون لکھا ہوا ہے ڈیٹا کے نیچے ون لکھا ہوا ہے اور انیبل کے نیچے زیرو لکھا ہوا ہے سو بیسکلی ادھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاک پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا اے سنگونس ان پٹ جو ہے ریسٹ پٹ جو ہے وہ ون کیا ہوا ہے ڈسیبل کیا ہوا ہے ڈیٹا ان پٹ پہ ہم نے ون اپلائی کیا ہوا ہے جو سیریل ڈیٹا ہم اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں انیبل جو ان پٹ ہے وہ زیرو ہے جیسا کہ ہم نے اوپر سرکٹ میں دیکھا انیبل ان پٹ جب زیرو ہوگا تو کلاک آؤٹ پٹ بھی زیرو ہوگا کوئی انفارمیشن لچ نہیں ہوگی دیر فور کیو زیرو سے لے کے کیو سیون آؤٹ پٹ جو ہیں وہ زیرو ہی رہیں گے جو کہ پہلے ہم نے کلیئر کیے تھے تھرڈ رو میں دیکھیں کلاک جو ہے اس کے نیچے سی لکھا ہوا ہے کلیئر کے نیچے ون لکھا ہوا ہے ڈیٹا جو ہے اس کے نیچے زیرو لکھا ہوا ہے اور انیبل کے نیچے ون لکھا ہوا ہے بیسکلی اگین اگر آپ سرکٹ ڈائگرام کو دیکھیں انیبل کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے پر ان پٹ کیونکہ زیرو ہے سو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا دیر فور پہلا جو فلپ فلوپ ہے وہ لچ بھی زیرو ہی کرے گا therefore output Q zero سے کیو سیون جو ہیں سارے زیرو ہیں فورتھ رو میں اگر دیکھیں کلاک کے نیچے سی لکھا ہوا ہے دیٹ مینس کلاک ٹرانزیکشن پہ کلیئر کے نیچے ون لکھا ہوا ہے ڈیٹا کے نیچے بھی ون لکھا ہوا ہے اور انیبل کے نیچے بھی ون لکھا ہوا ہے سو جب انیبل ون ہے اور ڈیٹا ون ہے اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ بھی ون ہوگا سو یہ انفارمیشن جو ہے پہلا فلپ فلپ جو ہے لیچ کر لے گا کیو ناٹ آؤٹ پٹ پہ ون آ جانا چاہیے سو جیسا کہ آؤٹ پٹ پہ دکھایا گیا Q zero is one Q one سے لے کے کیو سیون باقی جو ہے وہ زیرو ہونے چاہیے اگلی جو رو ہے اس میں اگین کلاک کے نیچے سی ہے کلیئر ون ہے ڈیٹا زیرو ہے اور انیبل بھی ون ہے سو so بیسکلی ہم ادھر یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ڈیٹا ان پٹ زیرو ہو جائے نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ زیرو جو ہے فلپ فلوپ ون کے آؤٹ پٹ پہ پہنچ جانا چاہیے اور فلپ فلوپ ون کا جو پہلا آؤٹ پٹ تھا وہ شفٹ کر جانا چاہیے فلپ فلوپ ٹو پہ سو so جیسا کہ دکھایا گیا ہے کیو زیرو کے آؤٹ پٹ پہ زیرو آ گیا یہ وہی ہے جو ڈیٹا ان پٹ پہ ہم نے اپلائی کیا ہے کیو ون کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو سے ون پہ چینج ہو گیا دیٹ مینس شفٹ آپریشن ہوا ہے اسی طرح نیکسٹ رو پہ اگر جائیں کلاک اگین سی ہے کلیئر ون ہے ڈیٹا بھی ون ہے اور انیبل بھی ون ہے سو دس مینس کہ ایک اور ہم ڈیٹا ویلو ون جو ہے وہ ان پٹ میں انٹر کر رہے ہیں سو فلپ ون کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو زیرو وہ ون ہو جانا چاہیے دیٹ مینس ڈیٹا شفٹ کر رہا ہے سو آؤٹ پٹ پہ اگر آپ دیکھیں کیو زیرو سے کیو سیون تک کیو زیرو جو ہے وہ ون ہے کیو ون زیرو ہے کیو ٹو ون ہے اور باقی جو ہے سارے زیروز ہیں اس طرح نیچے ان پٹ فائل کے دیکھیں ہم نے مزید ٹیسٹ ویکٹرز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں different input condition define کیے ہیں اور ان کے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اس ان پٹ فائل میں ہم نے دو نئی انٹروڈیوس کی ایک جو ڈاٹ ایکس ڈاٹ تھا جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈونٹ کیئر کنڈیشن کو اور ایک دوسرا جو کنڈیشن تھا ڈاٹ سی ڈاٹ جو کہ کلاک کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کلاک ٹرانزیکشن کو سو so, ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ جو بھی ان پٹ کنڈیشن ہے accordingly output condition change ہوں گے ابھی ہم نے ایک serial in parallel out shift register دیکھا اس کی امپلیمنٹیشن دیکھی ان پٹ فائل دیکھی نیکسٹ جو ایگزامپل ایگزامپل ہے نمبر uh, اس میں ہم parallel in serial out shift register implement کرتے ہیں اگین اس کو پہلے ہم uh, جو نارمل فلپ فلوپس اور کمبنیشن لاجک کی مدد سے سرکٹ بنا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیسے کام کرے گا اس کے بعد اس کی ان پٹ فائل دیکھتے ہیں آئیے یہ دونوں چیزیں ذرا ہم ڈسکس کریں ڈائگرام میں ایک four bit parallel in serial out shift register دکھایا گیا ہے یہ وہی شفٹ رجسٹر جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سو so اس کو مزید ڈسکس نہیں کریں گے اس میں صرف ایک ایڈیشنل چیز ہم نے ایڈ کی ہے جو کہ ہے ان پٹ سب سے نیچے ایک کلیئر سگنل ہے جو کہ ایک ناٹ گیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہے چاروں فلپ فلپس کے اے ریسیٹ ریسٹ پٹ پہ سو جو ہم four bit parallel out shift register implement کریں گے اس کا بھی یہ ایک اے سنکونس کلیئر ریسٹ پٹ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر شفٹ رجسٹر کی ان پٹ فائل سو سب سے اوپر module four bit shift register لکھا ہے ٹائٹل میں four bit shift register in GAL twenty two V ten device decoration میں اگین رجسٹر ہے کیونکہ یہ ایک رجسٹر ڈیوائس ہے اس کے آگے device P twenty two V ten لکھا ہوا ہے پن ڈیکوریشن میں again clock and clear puts ہیں جو کہ اویلیبل ہیں پن ون اینڈ ٹو پہ ایس ایچ ایل ڈی ایک کنٹرول سگنل ہے جس کی مدد سے ہم یا تو پیرل ڈیٹا لوڈ کر سکتے ہیں یا اس شفٹ uh, رجسٹر کو کنفیگر کر سکتے ہیں کہ یہ شفٹ آپریشن کرے so S H L D جو سگنل ہے وہ پین تھری پہ اویلیبل ہے چار ڈیٹا انپٹس ہیں جس کے تھرو ہم پیل میں ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں D zero D one D two D three یہ اویلیبل ہیں pin four five six seven پہ اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اس ٹائپ رجسٹر بفر اسی طرح آؤٹ پٹس جو ہیں چار آؤٹ پٹس ہیں Q zero Q one Q two and Q three یہ pins fourteen fifteen sixteen seventeen پہ اویلیبل ہیں اس کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اس ٹائپ رجسٹر بفر نیچے میں ہم نے چاروں جو آؤٹ پٹس ہیں ان کا ان کی بولین ایکسپریشن لکھی ہوئی ہیں سو کیو زیرو جو ہے اس کو ہم نے اسائن کیا ہے D zero put on a clock transaction اسی طرح جو کیو ون آؤٹ پٹ ہے وہ ایزیوم کر لے گا state zero and shift load جو سگنل ہے اس کے بعد اور D one and shift load جو سگنل ہے اس کا انورٹڈ اگر آپ سرکٹ کو دیکھیں تو یہ بولین ایکسپریشن اسی سرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اسی طرح کیو ٹو جو آؤٹ پٹ ہے وہ نئی اسٹیٹ جو ہے وہ ایزیوم کرے گا depending on the Boolean expression جو ہے Q one and shift load signal اور D two and shift load signal bar اسی طرح کیو تھری جو آؤٹ پٹ ہے اس کی بھی ایک سیملر بولین ایکسپریشن ہے دو نیچے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ لکھی ہوئی Q zero Q one Q two Q three dot clock is equal to clock یہ بتا رہا ہے کہ Q zero Q one Q two Q three output جو ہیں وہ نئی اسٹیٹ اس وقت اڈاپٹ کریں گے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگا سب سے نیچے Q zero Q one Q two Q three dot A R is equal to explanation mark clear that means یہ چاروں فلپ فلپس جو ہیں ریسیٹ ہو سکتے ہیں جب کلیئر سگنل اپلائی ہوگا ہم نے ابھی four bit parallel in serial out register دیکھا اس کو ہم نے پہلے فلپ فلپ کی مدد سے اور لاجک uh, گیٹس کی مدد سے امپلیمنٹ کیا اس میں ہم نے ایک ایڈیشن کی ایک کلیئر اے ریسیٹ ان پٹ کی اس کے بعد ہم نے اس کی ان پٹ فائل دیکھی اور اس میں جو ڈیکولیشن ہیں ڈفرنٹ وہ دیکھی جو اکویشن ہم نے ڈیفائن کی ہیں جو اس آپریشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ ساری دیکھی ہم نے ٹیسٹ ویکٹرز نہیں دیکھے وہ بہرحال آپ نوٹس دیکھ لیجیے کہ اس میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ کلیئر ہے سو ڈفرنٹ ٹیسٹ ویکٹرز ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ڈفرنٹ ان پٹ کنڈیشنز ہیں اور کارسپونڈنگ آؤٹ پٹس جو ہونی چاہیے وہ کیا ہیں وہ ہم نے لکھی ہوئی ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کنٹینیو رکھیں گے اپنی ڈسکشن اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ السلام علیکم